سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز ادا کر لے تو پھر وہ اپنے گھر واپس جائے تو اپنے گھر میں دو رکتیں ادا کرے بندے کو چاہیے کہ گھر میں بھی نفلی نماز پڑھتا رہا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے خیر و برکت نازل کرتا ہے حدیث نمبر دو ہزار چھتیس مسند احمد